قرآن مٹانے والو تم قرآن کو کیسے مٹاؤ گے قرآن مٹانے والو تم قرآن کو کیسے مٹاؤ گے قرآن مفوز حسینوں سینوں میں قرآن مفو حسینوں میں قرآن کو کیسے جلاؤ گے قرآن کتاب کلام اللہ ہے محافظ اس کا خود اللہ ہوا نازل پاک محمد پر ہوا نازل پاک محمد پر اس ذیشان کو کیسے مٹاؤ گے قرآن جلانے والو سنو اسے آگ لگانے والو سنو قرآن مٹانے والو سنو اسے آگ لگانے والو سنو او یہودیو نار جہنم سے تم خود کو کیسے بچاؤ گے او یہودیو نار جہنم سے تم خود کو کیسے کیسے مٹاؤ گے خود مٹے گئے ہیں مٹانے والے زلیل ہوئے جلانے والے زلیل ہوئے جلانے والے قرآن تھبا کی باقی ہے قرآن تھبا کی باقی ہے اس کی شان کو کیسے مٹاؤ گے قرآن مٹانے والو تم قرآن کو کیسے مٹاؤ گے نہ مٹا نہ مٹایا جائے گا نہ مٹا نہ مٹایا جائے گا تو ہی دی دل میں بسایا جائے گا تو ہی دی دل میں بسایا جائے گا ہے موج میرے آقا کا ہے موج میرے آقا کا یہ موجزہ کیسے مٹاؤ گے قرآن مٹانے والو تم قرآن کو کیسے مٹاؤ گے